باب في الجنوب لا لم يتوسع وفيه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عشاء بن المري قال اخبرنا شعبة قال وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ عن علي بن مدرك عن ابي عن عبد الله بن مدرك عن ابيه بن رضي الله عنه وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره ولا كلب ان چیزوں ان چیزوں کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اور رحمت کے فرشتے مراد ہیں اور یہاں عام فرشتے مراد نہیں اس لیے کہ حفظہ جو آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتے اور اسی طریقے سے رحمت کے برعکس فرشتے اگر وہاں آ جائیں تو اس کی بھی نفی نہیں ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا وغیرہ وغیرہ تصویر ہو یا یہ جو بتایا ہے تو ایک دفعہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ چھوٹے بچے تھے تو ان کو اٹھا رکھا تھا وہاں خادم نے تو ایک شخص تھا اس کے پاس دو کتے تھے وہ لے جا رہا تھا تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے اس خادم سے کہا کہ دیکھو چچا یہ اس کے پاس دو کتے ہیں اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہ آدمی بولا کہ اسی لیے ہمارے پاس اسرائیل بھی نہیں آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو حضرت سبیل شہید رحم اللہ نے جواب دیا تمہارے پاس وہ فرشتے آئیں گے جو کتوں کی روح قبض کرتے کتوں کی روح تو یہ جو ہے نا کہ فرشتے نہ آنا یہ مراد اس سے رحمت کے فرشتے جی جی واحد سے طافا کل کلنا یعنی اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باری گو فرض نہیں تھی لیکن آپ کا معمول تھا باری کا کہ ایک دن ایک خاتون کی باری ہوتی دوسرے دن دوسری کی تیسرے دن تیسری کی اور کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک کی باری میں وہ دوسری کے پاس جائیں اب یہ کیا معلوم ہوا کہ ایک غسل سے تمام ازواج کے ساتھ تحفہ آپ نے فرمایا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باری مکمل ہو گئی ہو اب نئے سرے سے بجائے کرنے کے ایک ہی دفعہ حضور نے کر لیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین نے حضور کو اجازت دے دی جی بھائی جی آنا و رجلان میں اور دو اور رجول تھے جی جنابت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو تلاوت کرنے سے مانے نہیں تھی کوئی چیز آپ کو تلاوت کرنے سے روکنے والی نہیں تھی یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ تلاوت جب جنوبی آدمی ہوتا ہے تو تلاوت منع ہے تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سوائے جنابت کے کوئی چیز مانے نہیں تھی اب دیکھیے آدمی پیشاب کر رہا ہوتا ہے پاخانہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو تلاوت کرنا جائز نہیں اور حضور بھی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے تو یہ جو حسر بیان فرمایا اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو خود بخود ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر پیشاب کے لیے حاجت سے فارغ ہو رہا ہو یا پخانے کی حاجت سے فارغ ہو رہا ہو تو اس وقت قرآن کریم قرآن کریم کیا کوئی ذکر کرنا بھی جائز نہیں پیشاب پاخانہ کرتے وقت وہ وہ دعا جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پڑھی جاتی ہے داخل ہوتی ہی پڑھی جاتی ہے لیکن جب آدمی بالفعل پیشاب یا پاخانہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی دعا پڑھنی جائز نہیں دعا بھی پڑھنی جائز نہیں ذکر بھی جائز نہیں قرآن کریم تو بطریق اولا جائز نہیں ہوگا تو یہ کیسے فرحصر کر دیا کہ جنابت کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ پیشاب اور پخانہ وہ قرآن کی تلاوت کی جگہ نہیں وہ چونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے تو حضرت علی نے اس کے ذکر کرنے کو مناسب نہیں سمجھا جی بھائی آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے سوائے اس وقت کے جب کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اس وقت جائز نہیں یہ بھائی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد جب وہ داخلہ لیتے ہیں مدرسے میں تو پورے آٹھ سال قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں اگر کوئی ترابی سناتا ہے تو رمضان میں قرآن حکیم نکال لیتا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں چاہیے بلکہ حضور کا تو معمول یہ تھا کہ کوئی چیز بھی آپ کو تلاوت سے مانے نہیں ہوتی تھی اور ہمیں ہر چیز مانے موبائل مانے ہمیں تلاوت کرنے سے اور گپ شپ جو ساتھیوں کے ساتھ لگاتے ہیں یہ ہمارے لیے معنی ہے تلاوت کرنے سے اور اگر کہہ دیا جائے کہ ایک وقت مقرر کر لو اس میں بیٹھ کے دو ساتھی باہم منزل ایک دوسرے کو سنا لو تو پھر اس میں بھی کئی معنی ہو جائیں گے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا حفاظ بزرگ حفاظ کو چاہیے کہ اپنے کسی ساتھی سے بات کر لیں اور دونوں ایک دوسرے کو کم از کم ایک پارا ایک پارا یہ سنائے ایک پارا یہ سنائے یہ ہونا چاہیے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور کے لیے تلاوت سے کوئی چیز بھی معنی نہیں ہوتی ایسے بھائی حضور کے نام لیوا ہم لوگ ہیں ہمیں بھی کوئی چیز تلاوت سے مانے نہیں ہونی چاہیے جی بھائی صحاہو آپ اس سے صاف معنی میں کوئی ساتھی ملتا تو آپ اس سے مسافہ ہو کا معنی ہے صافہ ہو آپ اسے مسافہ فرماتے جی بھائی فہد تو ان ہو میں آپ کے پاس سے کھسک گیا ہت تو ان ہو اے مل تو ان ہو میں آپ سے ایک طرف کو ہو گیا اس لیے کہ جنابت کی حالت میں تھا کہ حضور مجھے ہاتھ لگائیں گے اور حضور کا ہاتھ ملوث ہوگا میرے اس کے ساتھ تو ہت تو ان ہو میں آپ سے پہلو پھیر کے کھسک گیا چلا گیا جی بھائی لا ینجس یہ ینجس جو ہے بھیا یہ باب کروما سے بھی آتا ہے باب سامیہ سے بھی نجسا ین جسو نجسن اور نجسا ین جسو نجاست اس کا من ہوتا ہے پلیت ہونا ہونا گندا ہونا جی بھائی حضور میری طرف مائل ہوئی ہے تو انی جنوب میں جنبی ہوں فقال ان المسلم لا لا لا یا جی فن سلان عنہ بس یہ حضور سے چپکے سے کھسک گئے انسلال کا معنی کھسکنا اصل ترجمہ بالکل ٹھیٹ اس گئے ہادہ ان ہو مالا ان ہو اور فنسلہ کا معنی ہے کھسک تو یہ حضور سے ایک طرف کو کھسک گئے تو آ کر غسل کیا اور حضور نے ان کو مفقود پایا جب آئے تو فرمایا ابو حرارہ کہاں تھے تو میں نے کہا اللہ رسول انی لقی تنی وانا جو نبن فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس يا إن المؤمن لا ينجس جيبا وہ قالت انی لا وسلی یہ کنایا کیا کہ میری ایسی حالت ہے کہ میں نماز سے معذور ہوں یعنی یہ ہے کہ حیض کی حالت ہے جی ہاں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہاتھ تو ملا دو ہاتھ تو لگا دو اس میں کوئی حرج نہیں جی بھائی خمرہ کہتے ہیں بھائی چھوٹی چٹائی کو مسلح چھوٹا مسلح اور یہ مسلح بنتا ہے کھجور کی شاخوں سے اور اب تک تو وہی چلتا تھا اب وہ ہٹ کے وہ کالینے والینے آ گئیں خمرہ کہتے ہیں مسلح کو جو چھوٹا ہوتا ہے اور بنتا ہے کھجور کے چھلکے سے کھجور کے پتوں سے سمجھ گیا نا دیکھا ہے ایسے مسلح نہیں دیہات میں وہی ہوتا ہے پہلے وہی ہوتا تھا جی اور اگر بڑا مسلح ہو تو اس کو کہتے ہیں حسیر چھوٹے کو خمرہ اور بڑے کو حسیر حسیر جس کو چٹائی کہتے ہیں آپ جی بھائی جی بسم الله الرحمن الرحيم باب وصل الحاكم الأمة في المسجد وبسند متصل بنا للإمام النسائي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وبركاته أمين قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن مبروز عن أن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه یہ خمرہ وہی ہے چھوٹا مسلح جی یعنی اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتی تھیں ہاتھ آگے کر کے مسجد میں رکھ دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی آپ تلاوت فرما رہے ہوتے اور سر آپ کا ان کی گود میں رکھا ہوتا اور اس میں کوئی حرج نہیں جی بھائی مجاور آپ موتقف تھے اسی سے مجاور نکلا ہے کہ فلاں فلاں جگہ کا مجاور مجاور میں نے موتقف تامسن اے حائزن جی آرکن کا معنی بھی ہے حائزن جی کان یا خزل ارق عرق اس ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر گوشت لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ ہڈی گوشت والی ہڈی لیتے اور مجھے قسم دیتے کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیے یا یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیے یہ میاں بی بی کے آپ اس کے معاملات ہیں تو فیوق سے ولی فی فع من ہو اس ہڈی میں سے میں گوشت چھٹا کے کھاتی سم آزا پھر میں اس کو رکھ دیتی فیا خزو ہو تو حضور اس کو لے لیتے فیا تارق من ہو تو حضور اس سے گوشت کو چھٹاتے تھے و یز و فمہ سو وضاء و فمی مرل العرق جہاں ہڈی پر میرا منہ ہوتا تھا حضور بھی وہیں پر منہ رکھتے تھے و یدو بھی شراب اور آپ منگواتے پینے کی چیز فیوق سے ملیا تو پھر اس کے بارے میں مجھے قسم دیتے کب لائیں شرب ہو خود پینے سے پہلے فعا خزو میں لے لیتی اشرب من ہو اس میں سے پیتی اس میں اضاو پھر رکھ دیتی پھر حضور اس کو لے لیتے اسی اس سے پیتے اور اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر رکھتے ہے سو وضا تو جہاں پر میں نے رکھا ہوتا تھا فمی ملکت ہے پیالے میں سے اصل بات یہ ہے کہ اتنے بڑے تکلفات کی ضرورت نہیں تھی پہلے یہود مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور وہ جب عورت کو حیض آتی تھی تو عورت کو اٹھا کے ڈھیر پہ پھینک دیتے تھے اس کو گھر سے الگ کر دیتے تھے کمرہ اس کا الگ کر دیتے تھے اس سے گفتگو بھی نہ کرتے اس سے کوئی کھانے پینے کا معاملہ نہ کرتے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اس کا توڑ فرمایا فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ عورت اس عذر میں اتنی بات ہے کہ نماز روزہ نہیں کرے گی باقی یہ ہے کہ مرد اس کے سے قربان نہیں کرے گا وہ قربان جو اقرب القربان ہے باقی ہر قسم کا قربان کر ہے تو یہ فرمایا کہ یہ جو رسم بد پڑی ہوئی ہے اس رسم کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹایا اور ہڈی ہے فرمایا پہلے تم کھو صدیقہ نے اس کو نوش فرمایا پھر رکھی پھر لی پھر حضور نے اسی جگہ سے تناول فرمانا شروع کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ کسی حائضہ عورت کے منہ میں کوئی ناپاکی نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی پیش فرماتے اور میں پیتی اور جہاں پر منہ رکھا ہوتا تھا میرا وہیں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھ کے پانی تناول فرماتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی گندگی نہیں ایسی نہیں ہے کہ اس خاتون کو اٹھا کے ڈھیر پر پھینک دو یہ ہے بھائی اسلام میں رواداری اسلام نے تو عورت کو اتنی آزادی دی ہے اتنی آزادی دی ہے کہ دوسرے مذہب والے اس کو تصور نہیں کر سکتے حنود کے ہاں عورت کے ہاں لازم ہے کہ وہ نیچے بیٹھے مرد اوپر کرسی پہ ڈٹ کے بیٹھے اور ہنود کے ہاں لازم ہے کہ اگر ہندو مر جائے تو وہ بیوی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے زندہ اس کو جلا دیا جائے جس کو ستی کی رسم کہتی ہیں تو اتنی زیادتی اتنا ظلم یہ معاشرہ کرتا ہے اور آج کل یورپ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر یہاں بیٹھے ہوں گے کیا ہے کہ دفتر میں اس کو بھیجتے ہیں بیچاری اتنا کام کرتی ہے مرد کام کرتا ہے اس کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے اور عورت جو ہے اس کو معاوضہ کم ملتا ہے اور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے تھکی ماندی ہاری ماندی آتی ہے اور یہاں اسلام نے کیا کہا کہ تم گھر کی ملکہ ہو گھر میں بیٹھو بس اب آپ کی بادشاہی یہاں ہے اور عورت جو ہے اس کے حقوق بھی جو ہیں وہ برابر ہیں چنانچہ یہ حکم ہے بھائی کہ اگر گھر میں گھر میں آپ ایک پیالہ دودھ کا بیٹے کو دیتے ہیں تو لازم ہے کہ بیٹی کو بھی پیالہ دیں دونوں کے ساتھ بالکل برابر اور مساوات کرنی ضروری ہے یہ اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذہب میں نہیں ملتی اور پھر کیا ہوتا ہے یورپ میں یورپ میں تصویریں لے رکھی ہیں عورتوں کی اور اس کو بازاروں میں لٹکا رکھا ہے تاکہ وہ مبتضل ہوتی رہے تو ابتزال اتنا ہے اور پھر یہ شو کر رکھا ہے کہ ہم نے ان کو آزادی دے رکھی حالانکہ آزادی کیا ایک دن دفتر میں نے جائے تو شوہر مار مار کے اس کو ادب کر دے کہ دفتر کیوں نہیں گئی کما کے کیوں نہیں لے اب وہ کماتی ہے کماتی ہے اور پھر ہوتا یوں ہے کہ صبح اٹھ کے وہ اپنا ناشتہ بناتی ہے کھاتی ہے گول ہو جاتی ہے مرد اٹھتا ہے وہ اپنا ناشتہ بناتا ہے کھاتا ہے اور پھر یہ کھسک جاتا ہے بیٹی یوں ہی کرتی ہے بیٹا یوں ہی کرتا ہے کیوں بھیا ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ جی، اس کو کہتے ہیں آزادی ارے آزادی نہیں ہے یہ انتہائی درجے کی پابندی ہے جی بھائی چلیے بھائی چلیے فیتحرہ موضع فمی میرے منہ کی جگہ کو تلاش فرماتے جی خمیلا کہتے ہیں بھائی ایسی چادر کو جو کہ رواں دار ہوتی ہے رواں دار سمجھتے ہو نہیں جس کے اوپر بال سے ہوتے ہیں خمیلا بولتے ہیں اس کو مطلب چادر کو بھی کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک چادر میں آرام فرما رہے تھے جی بھائی فنسلل تو جب مجھے عارضہ ہو گیا تو میں وہاں سے کھسک گئی پاخست حضرت ہی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفستے یعنی اہست کل نم فدا عنی فسجا تم آہو فل خمیلہ فرمایا آ جاؤ یہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں اس خمیلہ میں اپنے ساتھ آرام کے لیے لٹاتی ہے جی بھائی نبی تو نبی تو پھر شعار دیکھیں شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو چنانچہ بنیان کو شعار کہتے ہیں اور حضور نے فرمایا تھا کہ اناس و اناس و دسار ول انصار و شعار الانصار و شعار و اناس و دسار انصار جو ہے وہ اندر کا کپڑا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ باہر کا کپڑا ہے تو اس کپڑے کو کہتے ہیں شعار جو کہ جسم کے بالوں کے جسم کے بالوں سے ملا ہوا شار اسی سے شعر اس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر ہم لیٹ گئے ایک ہی چادر میں فی شعار واحد یعنی ہم دونوں پر ایک ہی چادر مشترک تھی جی اگر حضور کو اصابہ ہو جاتی تو حضور اس کو دھو دیتے بس اگر اتنا لگا ہے تو اتنے کو دھو دیتے ولم یا دو یوں نہیں کہ پورا کپڑا دھو دے اگر لگا کوئی گریبان کے پہ اس کے ساتھ لگا تو پھر پورے کا پورا دھو دیا نہیں اتنا جتنے کے ساتھ لگتا تھا اتنا دھو دیتے تھے ولم یادو اور اس سے تجاوز نہیں فرماتے تھے سمجھے نا کہ اتنی کراہت نہیں کرتے تھے کہ نجاست لگ گئی گندگی لگ گئی اٹھاؤ اس کو پھینکو پھر دوسرے لے آؤ عام طور پر جو ہوتے ہیں نا لوگ یہی کرتے ہیں نا بھائی اس کے ساتھ گندگی لگی اس کو ہٹاؤ دوسرے جوڑے دو نہیں ایسا نہیں بلکہ جہاں لگ جاتا اس کو دھو دیتے پھر دوبارہ اگر کہیں لگتا تو اس جگہ کو دھو دیتے اور پھر اسی سے نواز پڑھتے جی بھائی ہاں اگر دوبارہ کوئی چیز پہنچ جاتی تو اسی جگہ کو آپ دھوتے اس سے آگے تجاوز نہ فرماتے جی بھائی مباشرہ کہتے ہیں بھائی بدن کے ساتھ بدن لگانا کپڑے کے مباشرہ کا سمجھے نہیں یعنی چمڑا بشرا کے ساتھ بشرے کا لگنا بدن کے ساتھ بدن کا لگنا جی بھائی انتشد اظہارہ ہمیں حکم دیتے کہ اپنی اظہار کو کس کے باندھ لو کس کے باندھ لو اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے کہ نہیں اظہار کس کے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ جو ہے یہ پردے میں چلی جائے اور پھر باقی بشرا کے ساتھ بشرا آپ لگا باقی حصے کے ساتھ مباشرت فرماتے جی بھائی تک تذرا کے اظہار کو باندھ لے سم میو تو پھر ان کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے جی بھائی قرآن حکیم میں فرمایا کہ وہ ولا تو قاری بھوننا حتیٰ یا تو ہرنا کہ تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ یہ قریب جو ہے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جمع نہ کرو حت ہرنا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں ولا ولا تقرب ہننا حطیت ہرنا ولا تقرب ہننا حطیت ہرنا یہ بات ذرا سمیلے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حائضہ سے جو مرد دور رہے گا تو کون سی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اور کون سی جگہ کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے آئمہ جو ہے وہ فرماتے آئمہ صلاح امام احمد کے علاوہ اور ان کے ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنی جگہ پر آدمی بغیر حائل کے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا بات سمجھے نہیں اتنی جگہ سے بغیر حائل کے بغیر حائل کا مطلب سمجھے نا اگر اظہار باندھی ہوئی ہے پوری اظہار ہے تو اظہار کے اوپر منع نہیں ہے لیکن اظہار ہٹا کے منع ہے تو بغیر اظہار کے ارے عقل مند یہ کیا ہے کوئی ہنسنے کی بات ہے پاگل تو یہ ہم سب اسی طریقے سے آئے ہیں بھائی دنیا میں ہماری ماں باپ ایسے ہی تھے تو یہ مسائل تو بغیر یعنی مباشرت مرد عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا حیض کی صورت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ایم ثلاثہ کا مسلک ہے اور امام ابو یوسف بھی ساتھ ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی ساتھ ہیں لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام محمد وہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ کر سکتا ہے سوائے فرض کے فرض کو استعمال نہیں کر سکتا باقی حصے کو کر سکتا ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا تقرب حتیٰ یا تو ہونا تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور چراتا ہے کسی ہما کے پاس کوئی کسی کی چراہ کے قریب جانور چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں پہنچ جائے تو اس لیے قریب بھی مت جاؤ اس لیے یہ کہا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو قریب بھی مت جاؤ اور اگر اس سے پرہیز کرو گے تو پھر جمع بھی نہیں کر سکو گے تو فرمایا علامہ شارانی رحمہ اللہ نے کہ جو جمہور کا مذہب ہے وہ زیادہ محتاط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تقرب ہن نہ آتا یا تو قریب بھی مت جاؤ قریب کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی چراغ چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ چراگاہ میں پہنچ جائے تو اس لیے فرمایا کہ جمہور کا مسلک جو ہے وہ قوی معلوم ہوتا ہے اور فتویٰ بھی جمہور کے قول پر جی بچے تو وہ ہی ہیلزا اضاکان علیہ اظہار یا لوگوں انصاف الفقین یہ رانوں کے نصف تک پہنچتا ہے بر رقبتین اور گھٹنوں تک وہ اظہار ہوتی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت فرماتے تھے ورنہ مباشرت نہیں فرماتے تھے اور یہ دو جگہیں ہیں بھائی انصاف الفقین بھی ہے رانوں کے نصف تک اور رقبتین بھی ہے اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ رقبتین تک ہو تو بعض اوقات وہ اظہار کھسک کے وہاں انصاف انصاف فخر زین تک بھی پہنچ جاتی ہے جی بھائی محتاج زطن بھی اس حال میں کہ وہ اپنے اظہار کو اپنے حجز پر مضبوطی سے باندھے ہوئی ہوتی تھی حجز اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی شلوار باندھتا ہے نا اوپر اوپر کی جگہ جہاں پر آدمی کا کمر بند پانتا ہے اس پر وہ کس کے بندھی ہوئی ہوتی تھی جی بھائی ولم یوجا میں ہن نہ فل اپنے گھروں میں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے ڈھیر پہ پھینک دیتے اپنے گھروں میں بھی نہیں رکھتے تھے گھروں سے بھی دیش نکالا دیتے تھے جی یو ہن یو شروع نہیں یو ہن و یو جامع اب دیکھیے یہود کا عمل اور اسلام کا عمل کتنا فرق ہے حضور نے حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہو اور ان کے ساتھ پی بھی سکتے ہو اور ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھ بھی سکتے ہو اور حضور کا عمل یہ تھا کہ اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹا بھی سکتے جی بھائی یس نو بہن کل کہ ان کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہو مما خلل جمع جمع کے علاوہ اسی سے استدلال پکڑا ہے حضرت امام احمد ابن امبل اور حضرت محمد ابن الحسن شیبانی رحمہ سمجھے نا جی بھائی سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حیض میں مباشرت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک دینار صدقہ کر دے اور یا آدھا دینار یا نصف دینار اب یہ او درمیان میں لگا ہوا ہے جو کہ شک پیدا کرتا ہے اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے ضعیف ہے اور یا پھر یوں کہیں کہ اس کا عمل پہلے پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کا صرف علاج یہی ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے جی بھائی جب یہ دیکھا حضرت صدیقہ عائشہ نے کہ ان کے ساتھ عذر پیش آ گیا اور حقیقت یہ ہے کہ حج کے زمانے میں جب آدمی جاتا ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو عام مصیبت سے وہ بہت بڑی مصیبت میں اب یہ ہے کہ وہ حیض آ گیا ماہواری آ گئی اب وہ تو مسئلہ حضرت صدیقہ کو معلوم تھا کہ حج کرنا ہے حج میں اس صورت میں نہیں کر سکوں گی تو فرمایا کہ جب حضور تشریف لائے تو میں رو رہی تھی رو رہی تھی تو حضور نے کیسی بہترین تسلی دی ارے اس میں گھبرانے کی بات نہیں یہ تو ایسا ابتلا ہے وسطس فری لنگوٹا کس لیجیے جی بس اور کل تو آپ معمول کے مطابق آئیں گے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک بالکل یعنی نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ